وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کچھ ہنسی کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے جو رب ہے جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں دن رات تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرا سی بھی کاہلی نہیں کرتے سامعین عدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے عدل سے پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا دے اللہ نے انہیں بیکار اور کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا سور سعد کی آیت نمبر ستائیس میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ یہ گمان تو کفار کا ہے جن کے لیے جہنم کی آنکھ تیار ہے دوسری آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اگر ہم کھیل تماشا ہی چاہتے تو اسے بنا لیتے ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم عورت کرنا چاہتے لہون کے معنی اہل یمن کے نزدیک بیوی کے بھی آتے ہیں یعنی اگر ہم بیوی بنانا چاہتے تو حور عین میں سے جو ہمارے پاس ہیں کسی کو بنا لیتے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہم اگر اولاد چاہتے لیکن یہ دونوں معنی آپس میں لازم و ملزوم ہیں بیوی کے ساتھ ہی اولاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر چار میں فرمایا لو اراد اللہ ولدا اللہ یعنی اگر تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ اللہ کی اولاد ہو تو اپنی مخلوق میں سے کسی اعلیٰ درجے کی مخلوق کو یہ منصب عطا فرماتے لیکن وہ اللہ تو اس بات سے پاک اور بہت دور ہے اللہ کی توحید اور غلبے کے خلاف ہے کہ اللہ کی اولاد ہو بس وہ مطلق اولاد سے پاک ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہ عزیر علیہ السلام نہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں ان عیسائیوں یہودیوں اور کفار مکہ کی اس لغو بات اور تہمت سے رب واحد قہار اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور بہت بلند ہے انا کن فعلین میں ان کو نافیہ کہا گیا ہے یعنی ہم یہ کرنے والے ہی نہ تھے بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ ان نفی کے لیے ہی ہے ہم حق کو واضح کرتے ہیں اسے کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے باطل دب جاتا ہے ٹوٹ کر چورا ہو جاتا ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے وہ ہے بھی اسی لائق وہ ٹھہر نہیں سکتا نہ جم سکتا ہے نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے اللہ کے لیے جو لوگ اولادیں ٹھہرا رہے ہیں ان کے اس واحیہ قول کی وجہ سے ان کے لیے ویل ہے انہیں پوری خرابی ہے فرشتے اللہ کے بندے ہیں پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں کو تم اے مشرقین مکہ اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو ان کا حال سنو یعنی ان فرشتوں کا اور اللہ کی الوحیت کی عظمت دیکھو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ناممکن ہے کہ کسی وقت سرکشی کریں نہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہ ان میں سے کوئی تکبر کرے یا عبادت سے جی چرائے اور جو کوئی ایسا کرے تو ایک وقت آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھرے گا یہ بزرگ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں گھبراتے بھی نہیں سستی اور کاہلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی دن رات اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی تسبیح و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں نیت اور عمل دونوں موجود ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے نہ کسی فرمان کی تعمیل سے رکتے ہیں عبداللہ بن حارف بن نوفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں قابل احبار رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا اللہ کا پیغام لے کر جانا عمل کرنا یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا میرے اس سوال پر چوکنے ہو کر آپ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے لوگوں نے کہا بنو عبد المطلب میں سے ہے آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا پیارے بچے تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا دیکھو چلتے پھرتے بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے